ہوتا ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں ہم اپنی زکات نکال لیں ویسے تو زکات سال بھر میں آپ جب چاہو ادا کر سکتے ہو لیکن عموماً ہم حساب یہی کرتے ہیں اور بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک یہی طرز بنا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات برستے ہیں رمضان کے مہینے میں خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رمضان کے مہینے میں ایک کا ستر ملتا ہے تو ہم ایمان والے اسی کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان ہی کا مہینہ ہو جس میں ہم ہماری زکات کو نکالے اللہ تعالیٰ ہمارے زکاتوں کو قبول فرمائے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رمضان ہی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں ہم زکات وغیرہ نکالتے ہیں تو زکات کے متعلق جو ضروری فضائل ہے یا زکات نہ دینے پر جو اللہ کی طرف سے سخت وعیدیں آئی ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے میرے بھائیوں زکاة جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگلی قوموں پر بھی زکاة فرض تھی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اگلی قومیں بھی عبادت کیا کرتی تھی ہم حج کا ایک ہمارے پاس مخصوص طریقہ ہے جیسے ہم حج کرتے ہیں اگلی قومیں بھی طواف اور حج کیا کرتی تھی ویسے ہی زکاة اگلی قوموں میں بھی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکاة ہمیں بھی عطا کی البتہ عبادت کے طریقے میں فرق زکاة کی مقدار میں فرق لیکن زکاة بنیادی طور پر اور پرنسپل کے طور پر اگلی قوموں میں بھی فرض تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا وَكَانَ يَأْمُرُ وَغْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک سچے انسان تھے وعدے کے پکے تھے ایک رسول تھے اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَغْلَهُ بِصَلَاةِ وَزَّكَى کہ وہ اپنے اہل کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکاة کا بھی حکم دیتے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے شریعت میں مطلب ملت ابراہیمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکاة کی عبادت کو رکھا تھا بنو اسرائیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ زکاة کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ان دو لوگوں پر بھی فرض کر دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میری خوشی چاہتے ہو میری رضامندی چاہتے ہو تو تم زکاة کو ادا کیا کرو تو معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی زکاة ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب بچے تھے اور کریڈل میں جب انہوں نے باتچیت کی تھی تو اس گہوارے میں کریڈل میں انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما گلتو وعوصانی بالصلاة والزکاة ما دمتو حیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کریڈل میں کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہو اللہ نے مجھے مجھے کتاب دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے برکتوں کے ساتھ میں بیجا ہے اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکاة کے بارے میں مجھے حکم دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ملت ابراہیمی اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سب میں زکاة موجود ہے بلکہ جو بائبل جس کنڈیشن میں اب ہے جیسے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ بائبل میں تو لوگوں نے زبانی اور دماغی اعتبار سے ایسی تحریف کر دی ہے کہ کہ قرآن کریم نے تو کہا اس میں تحریف ہو چکی ہے لیکن اس کنڈیشن میں بھی جو بائبل موجود ہے آج بھی بائبل میں انفاق کا صدقے کا اور خیرات کا حکم ابھی بھی موجود ہے تورات جس شکل میں بھی آج موجود ہے آج بھی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے جانوروں کے اوپر دسواں حصہ زکاة کا دو اپنی زمین کے اوپر دسواں حصہ زکاة کا دو تو بائبل میں بھی زکاة کا حکم موجود ہے تورات میں بھی زکاة کا حکم موجود ہے اور اسلام نے اور قرآن کریم نے تو زکاة کے بارے میں بڑی تاقید فرمائے اور الگ الگ انداز میں زکاة کا حکم بیان کیا گیا بلکہ اگر آپ پورے قرآن کریم کو دیکھو تو قرآن کریم میں ٹوینٹی ٹائمز اللہ نے نماز اور زکات کو ساتھ میں بیان کیا وَعَقِيمُ الصَّلَا وَعَاتُ الزَّكَا کئی جگہ پر نماز زکات نماز زکات یہ کمبینیشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹوینٹی جگہ پر قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ اونلی زکات کا حکم قرآن میں تھرٹی ٹو ٹائمز آیا ہے صرف جہاں اللہ نے اونلی زکات کا حکم بیان کیا ہو اور صرف زکاة کی تلقین کی ہو وہ بتیس مرتبہ قرآن کریم میں موجود ہے اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کا حکم دیا اور صدقہ عام ورڈ ہے جس میں زکات بھی آ گئی صدقے کا حکم قرآن کریم میں ففٹین تو twenty plus thirty two plus 15 اس طرح الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکاة کو مینشن کیا جس سے کا پتا چلتا ہے اور زکاة کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اگلی قوموں میں بھی زکاة ہے اسلام میں بھی ہے ہاں طریقہ الگ ہے مقدار الگ ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ زکات جب دینا ہو تو جتنا تمہارے پاس مال ہے اس کا کوٹر حصہ چوتھائی اللہ کے راستے میں زکات میں دے دو مثال کے طور پر اگر ون پاؤنڈ موجود ہے تو اس زمانے میں ٹو اینڈ ففٹی پاؤنڈ زکات کے دے دینے پڑتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے آسانی کر دی کہ تمہارے پاس جو زکاة ہے تمہیں زکاة کا ٹوٹل حصہ نہیں دینا ہے اس کا چالیسواں حصہ جو فورٹیت پارٹ ہے اس مال کا وہ دینا ہے for example one thousand pound ہے تو ون تھاؤزنڈ پاؤنڈ میں تمہیں صرف ٹوینٹی فائیو پاؤنڈ اللہ کے راستے میں زکاة کے طور پر دینا ہے اور یہ مشکل نہیں ہے کہ ہزار پاؤنڈ میں سے صرف پچیس پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دیا جائے ہنڈریڈ پاؤنڈز آپ کے پاس ہے تو صرف two pounds and fifty pence ڈھائی پاؤنڈ اللہ کے راستے میں زکات میں دینا یہ چالیسواں حصہ یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ نے بڑی آسانی کر دی ہے اور ہمارے لیے کتنا اچھا ہے کہ زکات کا مال نکالا غریب مسلمان ہے اسے زکات دے دو اگلی قوموں میں ایسا نہیں تھا اگلی قوموں میں زکات کا مال نکالنے کے بعد کوئی زکات کھا نہیں سکتا تھا بلکہ طریقہ یہ تھا جس کو قرآن کریم نے بیان کیا حتی یعطینا بی قربان تاکلوہ النار کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے زکاة کا مال نکالو زکاة کا جانور نکالو زکاة کا اناج نکالو اور سب لے کر پہاڑ پر جاؤ اور پہاڑ پر جا کر اسے رکھ دو اور پھر دعا کرو کہ اللہ یہ میں نے اپنے زکاة کا مال نکالا ہے اللہ یہ میری طرف سے قربانی کا جانور میں نے نکالا ہے اللہ اب تو قبول کر لے آسمان پر سے آگ آتی تھی فائر آتا تھا اور وہ اسے آ کر جلا دیتا جلانے کا مطلب اللہ نے اسے ایکسپٹ کر لیا یہ سسٹم تھا اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت پر کتنا بڑا احسان کر دیا کہ تمہارا ہی مال ہے تمہارے ہی غریبوں کو کام آ جائے گا مسلمان کا مال ہے مسلمان غریب کے کام آ جائے گا تو یہ زکاة کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدب اسلام میں رکھا اور کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے اور یہ زکاة کے دیکھو تین بڑی بڑی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلے تو زکاة کی حکمت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ ہمارا ایمان چیک کرتا ہے امتحان لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندے کو میں نے حکم دیا کہ پاؤنڈز پاؤنڈز میں سے اللہ کے راستے میں دے دے اب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اسے اپنے مال سے زیادہ محبت ہے وہ زکات دیتا ہے اپنی محبت خدا بندی کو پروف کر دیتا ہے تو یہ پہلی حکمت ہے کہ امتحان ہو جاتا ہے انسان کا کہ اسے اللہ سے زیادہ محبت ہے یا مال سے زیادہ محبت ہے دوسری حکمت کہ جب وہ مال دے گا اور اللہ کے راستے میں دے گا تو اندر جو بکیلی اور کنجوسی ہے اندر جو لالچ کا مزاج ہے جو تما کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اندر سے بخل چلا جائے گا تما اور لالچ کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخیلی سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے یعنی سب سے بڑی بیماری تو کنجوسی کی بیماری ہے اور یہ کنجوسی کی بیماری ایسی عجیب و غریب ہے بلکہ اگر دیکھو نا تو دنیا میں تین ٹائپ کے کنجوس ہیں کبھی غور کرتا ہوں تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تین ٹائپ کے کنجوس ہوتے ہیں ایک کنجوس بخیل تو وہ ہے کہ جو کسی کو دینے میں بخل کرتا ہے کہ یار میرے پیسے کم ہو جائیں گے میرے اکاؤنٹ بھی ابھی ون تھاؤزن پاؤنڈز پڑے ہوئے اگر میں نے two hundred and fifty pounds دے دیے تو میں سیون ففٹی پر آ جاؤں گا تو وہ دوسروں کو دینے میں بخیلی کرتا ہے یہ پہلے نمبر کا کنجوس ہے دوسرا کنجوس اس سے بڑھ کر ہے یہ وہ کنجوس ہے کہ جو دوسروں کو تو نہیں دیتا ہے لیکن خود پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے ایسے بھی کنجوس ہوتے ہیں پیسہ پڑا ہوا ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے کھاتا برابر نہیں ہے کوئی ایش کا سامان نہیں بس پیا اوچھا نہیں تھے جائے تو اس کے لیے وہ خود پر بھی خرچ نہیں کرتا ہے یہ دوسرے نمبر کا کنجوس ہے اور ایک تیسرے نمبر کا تھرڈ ڈگری کا کنجوس ہے یہ وہ کنجوس ہے نہ خود کسی کو دیتا ہے نہ خود پر خرچ کرتا ہے لیکن کوئی خرچ کرے تو اس کے پیٹ میں دکھتا ہے کہ کیوں یہ سب لوگ دیتے ہیں کیوں یہ اس پروجیکٹ میں دے رہے ہیں کیوں یہ اپنا پیسہ ارے کوئی دے رہا ہے وہ اپنا پیسہ دیتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے لیکن ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں کہ نہ خود کو دینا ہے نہ خود پر خرچ کرنا ہے لیکن کوئی دے تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگے یہ تیسرے نمبر کا کنجوس ہے تو بر یہ کہہ رہا تھا کہ حکمت جو زکاة کی ہے زکاة کی حکمت یہ ہے کہ اندر کی جو بیماری ہے کنجوسی کی لالچ کی تمع کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور تیسری حکمت زکاة کی یہ ہے کہ ہم پر اللہ نے فرض کر دیا کہ تمہارا مال تم اللہ کے راستے میں نکالو اور ادھر جو غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور قسم کے لوگ ہیں ان کا بھلا ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو فائدہ ہو گیا کہ ان کی غربت میں انہیں سہارا مل گیا ہمارے مال کی گندگی دور ہو گئی تو یہ تیسری حکمت ہے جس کی بنا پر زکوٰۃ کا فرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنے فضائل بیان کیے ان لوگوں کے جو لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جب اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو کیا اللہ ہمیں ریٹرنز نہیں دے گا ارے دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ کو رسپیکٹ سے بلا لے اور کہے یار نہیں آج آپ آپ کو میرے گھر پر چائے پینا ہی پڑے گی اور وہ پیار محبت سے آپ کو گھر پر لے کر جائے اور چائے کا ایک پیالہ پلا دے وہ جو رسپیکٹ ہے ہمارا ہیومن بینگز کا نیچر ہے کہ وہ کسی نے جو ہمارے ساتھ رسپیکٹ کیا ہے ہم اس کو آلویز یاد رکھتے ہیں کہ یار یہ پہچانتا بھی نہیں تھا لیکن کتنی محبت سے لے کر گیا اس نے مجھے چائے کا پیالہ پلایا اور ہمیشہ یہ امید کرے گا کہ ابھی اگر مجھے موقع مل جائے ایک دن میں بھی اس کی دعوت کر دوں گا ایک دن میں بھی اس کی خاطر کر دوں گا وہ دیکھے گا تو اسے احسان کی نظروں سے دیکھے گا حالانکہ اس نے چائے پلائی ہے لیکن انسان جو ہے کسی کا احسان جب ہوتا ہے تو وہ اسے آلویز یاد رکھتا ہے تو جب ہمارا یہ مزاج ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم المکرمین ہے اس کی ذات اتنی عظیم ہے کیا اللہ کے راستے میں ہم دیں گے اللہ ہمیں اس کا بدلہ نہیں دے گا قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن فَهُوَ کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ اس کا ریٹرن دے گا اللہ اس کے ریٹرن میں تمہیں ضرور نوازے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے اس بنا پر قرآن کریم نے جگہ جگہ پر مال کے خرچ کرنے کی زکاة کے دینے کی اور اس فرض کے ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا اللہ فرما فرماتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا واللہ یعیدکم مغفرتا منہ و فضلا یہ ایمان والو جب تمہیں زکاة نکالنے کا وقت آئے گا یا اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنے کا وقت آئے گا شیطان تمہارے دل میں بات ڈالے گا غریب ہو جائے گا اتنی محنت سے کماتا ہے اتنا پسینہ بہاتا ہے کیوں غریبوں میں بانٹتا ہے ارے خود کھا خود مزے کر کیوں دیتا ہے لوگوں کو دیکھ تیرا پیسہ کم ہو جائے گا قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر وہ بار بار تمہارے دل میں ڈالے گا کہ تیرے پیسے کم ہو جائیں گے تو غریب ہو جائے گا وہ تمہیں یہ برائی کا حکم دے گا لیکن اس کے اپوزٹ میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعیدکم اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو تو میرے راستے میں خرچ کرے گا تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اللہ کہتا ہے میں تیرے گناہ معاف کر ڈالوں گا اور پھر اللہ نے کہا وفا کہ میں تجھے فضل دوں گا یعنی تیرے مال کے اندر برکت میں ڈال دوں گا دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَن لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ کہ دیکھو دو چیزیں ہیں ایک تو وہ ہے کہ تم کسی کو انٹرسٹ دیتے ہو یا انٹرسٹ لیتے ہو اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبَن لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ کہ تم انٹرسٹ دیتے ہو یا کسی سے انٹرسٹ لیتے ہو کہ آج کسی کو ضرورت ہے آپ نے کہا لے یہ تھاؤزن پاؤنس ہاں لیکن جب ریٹرن کرے گا تو مجھے ون تھاؤزن پر ون ہنڈرڈ پاؤنڈ اور دے دینا اور یہ جو ایک سو پاؤنڈ کا تم یہاں پر نفع کرنا چاہتے ہو اللہ فرماتے بظاہر تجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انٹرسٹ کا جو میں نے ٹرانزیکشن کیا ہے اور جو میں نے اس سے سود لیا ہے اس سے مجھے فائدہ ہوا لیکن یاد رکھنا یہ مال سو پاؤنڈ تیرے مال میں آئے گا تیرے پورے مال میں بے برکت ہی ڈال دے گا تیرے مال کو تباہ کر دے گا مال سے برکت اٹھ جائے گی اور تو اللہ کا گنہگار ہوگا لیکن اگر تو وہی مال زکات کے طور پر دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے ڈبل کر دوں گا میں اس کو دگنا کر دوں گا بلکہ جتنا تیرا اخلاص ہوگا اس کے مطابق میں برکتوں کو نازل کروں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور میرے بھائیوں قرآن کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور دیکھو زکات کا میننگ کیا زکات عربک ورڈ ہے عربک ڈکشنری میں اس کے دو میننگ آتے ہیں زکات کا ایک میننگ ہے پاک کر دینا پاک ہو جانا اور دوسرا میننگ ہے برکت کا ہونا پڑ جانا اور یہ دونوں میننگ زکاة پر بالکل صادق آتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا خود من اموالہم صدقتا تتاکرہم کہ دیکھو جو مال تم نکالتے ہو زکاة کے طور پر یہ مال جو ہے تمہارا زکاة کا مال جب نکل جاتا ہے باقی مال پاک ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر پاکی آ جاتی ہے وہ بالکل کلین ہو جاتا ہے جتنی گندگی ہے وہ زکاة میں باہر نکل جاتی ہے اس لئے فرمایا گیا کہ صدقہ لو لوگوں سے زکاة لو حضور کو کہا گیا لو ان کی زکاة ہے تاکہ ان کے مال پاک ہو جائے تو زکاة نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے ون تھوزن پاؤنڈز میں سے ٹوئنٹی فائی پاؤنڈ نکالے گا ادھر ٹوئنٹی فائی گئے ادھر قرآن کہتا ہے جو نائ 975 تیرے پاس ہے یہ یہ بالکل کلین اور پاک ہو گئے مال مال طیب بن گیا تو یہ ہے زکات کا مانا پاک کرنے والا اور دوسرا مانا برکت والا کہ اللہ تبارک و تعالی برکت دیتے ہیں اور برکت جو مال میں ہوتی ہے جو گیا اس میں بھی جو ہے اس میں بھی نائن سیونٹی فائف تیرے پاس ہے یہ نائن سیونٹی فائف نظر آتے ہیں لیکن اللہ اتنی برکت دے گا اتنی برکت دے گا کہ تو خود اسے محسوس کرے گا اور جو ٹوئنٹی فائف گئے ہیں اس میں بھی اللہ برکتوں کو ڈالے گا اور کیسی برکت رمضان کا مہینہ ہے ایک پاؤنڈ دیتا ہے اللہ سیونٹی پاؤنڈ کا انعام دیتا ہے پاؤنڈ پر اندازہ لگاؤ کتنا انعام ملے گا اور جو خدا دے گا وہ اپنے اندازے کے مطابق دے گا اسی ایک بڑی پیاری حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان والا ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے یا ایک کوئن اللہ کے راستے میں زکاة کے طور پر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کھجور کو اس گلے کو اس کوئن کو اپنے پاس لے کر اس کی پرورش کرتے ہیں جیسے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں جیسے ماں باپ کیسے اولاد کی پرورش کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ اس کھجور کی صدقے کی کوئن کی اللہ پرورش کرتا ہے اسے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کھجور اوہد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے یعنی اللہ اتنا نوازتا ہے کہ پہاڑ کے برابر دوسری روایت میں احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے اور ایک روایت تو ایسی پیاری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے غلہ دیتا ہے یا کوئن دیتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ غریب کے ہاتھ میں جائے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس میں ہم ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے اور شک کرنے والا اسی وقت کافر ہو جائے گا ہمارے نبی فرماتے ہیں تم غریب کو صدقہ دیتے ہو تم دو اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور جو چیز خدا کے ہاتھ میں جائے گی اللہ اسے اپنی شان کے مطابق ہی عطا کرے گا سبحان اللہ کتنا بڑا مقام ہے یہ یقین اور ایمان کی بات ہے یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں یقین جتنا آئے گا اتنا ہی ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زکاة دے رہے ہو تمہیں بھی انعام مل رہا ہے جس کے ہاتھ میں دے رہے اور وہ پہنچا رہا ہے اسے بھی انعام مل رہا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سائل تمہارے دروازے پر آیا تم نے ایک روٹی لے کر اس سائل کو دیا تو فرمایا کہ جس کے مان سے یہ روٹی بنائی گئی وہ بھی جنت میں جائے گا جس نے گھر میں روٹی بنائی یعنی تمہاری مسز نے وہ بھی جنت میں جائے گی اور اگر تمہارے گھر میں خادم ہے یا نوکر ہے جس کو تم نے کہا کہ دیکھ بھائی ساحل کوئی دروازے پر کھڑا ہے جاؤ اس کو روٹی دے دے یا بچے کو کہا کہ جاؤ اس کو روٹی دے دے یہ جو دینے والا گیا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا ایک روٹی پر تین تین لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس لیے میرے بھائیوں میں نے یہی کہا کہ دیکھو یہ ایمان اور یقین کی بات ہے کہ جس کو بلیف ہوگا اور جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک فرمان پر غور کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اور جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی برکتوں کو نازل فرمائے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ایک صحابی آئے حدیثی سے سنا ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر میں اپنی رشتہ داروں کو کیا اگر میں اپنے رشتہ داروں کو زکاة دوں گا تو میری زکاة ادا ہو جائے گی یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے بھائی اگر تو اپنے رشتہ دار کو زکات دے گا تو تجھے ڈبل ثواب ملے گا ایک زکات دینے کا دوسرا صلح رحمی کرنے کا اپنے رشتہ داروں کو دیکھا تو ڈبل ثواب ہے ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا سلا رحمی کے اس پر ثواب اور دوسرا صدقہ کیا دیا اس کا ثواب ملے گا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہماری زکات کے صدقات کے خیرات کے مستحق ہمارے غریب رشتہ دار ہے اس کا ہمیں بہت خیال کرنا ہے عجاب متن ہوتا یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پر اپنی زکات صدقات خیرات کی رقم کو لگا دیتے ہیں اور ہم ہمارے اپنے رشتہ دار جو ملکوں میں غریب ہے مستحق کے زکاة ہے ان تک ہماری زکاة نہیں پہنچتی اور اس طریقے سے جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہونا چاہیے اس اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو کا ہمیشہ خیال رکھے کہ تمام جگہ پر جہاں تم زکاة دے رہے ہو وہ سب بعد میں پہلے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے اگر وہ غریب ہے انہیں ضرور زکاة دی جائے لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھے کہ وہ رشتہ دار مستحق زکات ہو that's very important کہ وہ رشتہ دار زکاة کا مستحق ہو اور واقعاً وہ ایسا کلاش ہے ایسا کرز میں ڈوبا ہوا ہے کہ جس کو تمہارے مال کی ضرورت ہے اور وہ واقعاً زکاة کا مستحق ہے اور اس کے لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے ورنہ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں حال یہ ہے کہ جس کو پوچھو کہتا ہے یس منہ زکاة چل سے ارے ایسے اس کے کہنے سے زکاة ادا نہیں ہو جاتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ رزق لے رہے ہو اور اتنا بڑا کام کر رہے ہو کہ اپنے رشتہ داروں کو پہنچا رہے ہو تو پوری طریقے سے آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہاں باقیتاً وہ زکاة کا مستحق ہے اور وہ میری زکاة لے سکتا ہے ورنہ جس کو لینا ہے وہ تو کہے گا لاؤ بھائی ہو جائے گی تیری قبول لیکن ہمیں تو اپنی زکاة اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اور ہماری زکاة اس سے تو پھر کسی کو للہ صدقہ دے دینا اچھا لیکن زکاة کے معاملے معاملے میں تو بہت سنبھالنا ہے کہ رائٹ پرسن کے پاس ہماری زکاة جائے ورنہ لینے والے تو بہت مل جائیں گے آپ نکلو زکاة لے کر ہمارے ملکوں میں تو لائن لگ جائے گی ہر ایک اس وقت گریب بن جائے گا تو اس لیے بہت خیال کر کے یہ رسپونسیبلیٹی ہے جو فرض ہے اسے ہمیں ادا کرنا ہے اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یس یہ میرا رشتہ دار ہے اور یہ رائٹ پرسن ہے یہ مستحق کے زکاة ہے تو پھر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھائی میں تجھے زکاة دیتا ہوں નહીં નહીં નહીં اس کو مو سے یہ مت کہو اس کا دل دکھے گا اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ دیکھ مجھے مال کی گندگی زکاة دے رہا ہے اس کو تو یوں کہو میں تجھے گفٹ دے رہا ہوں لو میری طرف سے یہ رکھ لیجئے اس طرح بھی دو گے تو زکاة ادا ہو جائے گی کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکاة دیتا ہوں اس بات کا بھی خیال رکھے تو بہرحال تو اس بارے میں بہت ضروری ہے پہلا رشتہ داروں کا حق ہے لیکن رشتہ داروں میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے کہ واقعیتاً وہ مستحق ہے تبھی جا کر ہم انہیں زکاة دیں برحال یہ کچھ فضائل ہے زکاة کے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاقید فرمائے اور کیسے کیسے فضائل بیان فرمائے ہم ان زکاة کو دینے والے بنے اور ہر وقت ہمارا یہ حال ہو کہ ایوری یر ہماری زکاة کلیر ہو جائے تاکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل اگر موت آ گئی اور زکات دیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور دیکھو دینے میں ہمیشہ اس بات کا خیال ہو کہ اللہ میں کسی پر احسان نہیں کرتا یہ تو تیرا فضل ہے کہ نے مجھے مال دیا ہے اور تو اب تیرے راستے میں مانگ رہا ہے تو میں تیرے راستے میں لٹا رہا ہوں اللہ قبول کر لے تو اس سے راضی ہو جا ہر وقت اس کا کا تصور ہو وہ ایک سوال اٹھایا مفسرین کرام نے کہ قرآن کہتا ہے من ذلذی یقرد اللہ قرضا حسنا اللہ سوال کرتا ہے چلو چلو بولو بولو کون سا میرا بندہ ہے کون سی میری بندی ہے جو مجھے قرضہ دے گا جو مجھے زکات دے گا جو مجھے خیرات دے گا اللہ مانگتا ہے تو اس وقت کبھی کبھی سوال ہوتا ہے اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت اللہ ہم سے کہتا ہے لاؤ لاؤ اللہ کے راستے میں زکاة دے دو لاؤ لاؤ اللہ کے راستے میں خیرات صدقات دے دو اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ نے ہی تو ہم کو دیا ہے اسی نے تو ہم کو مال دیا ہے پھر وہ ہم سے کیوں مانگ رہا ہے کہ لاؤ مجھے زکاة دو لاؤ مجھے خیرات دو تو میں اس کو اکثر ایک اگزامپل سے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو سیٹرڈے کو آپ شام کو دوبہر کے وقت میں اپنے بچوں کو لے کر مارکٹ گئے ہیں بچوں کے ساتھ آپ مارکٹ میں چل رہے ہو بچے آئس کریم کے بڑے شوقین ہوتے ہیں جب مارکٹ میں سے آپ آئس کریم والے کے پاس سے گزرو تو فوراں بچہ کہتا ہے کہ dad I want ice cream کہ مجھے آئس کریم چاہیے آپ کہتے چل بیٹا اس کو ایک آئس کریم آپ نے دلوا دی اب اس کے ہاتھ میں وہ آئس کریم کا کون ہے وہ کھا رہا ہے اور جب وہ بچہ آئس کریم کھاتا ہے تو باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا مجھے دے دکھنا منے آپ نے وہی باپ نے دلائی آئس کریم اور وہی باپ اب کہتا ہے لا لا بیٹا مجھے مجھے بھی بھی دے تھوڑا سا کھانے دے وہ دیکھتا ہے کیا یہ باپ اس آئس کریم کا بھوکا ہے کیا وہ ایک پاؤنڈ کی آئس کریم نہیں خرید سکتا ہے کہ وہ بچے سے وہ آئس کریم مانگتا ہے کہ تیری آئس کریم مجھے دے مجھے تیری آئس کریم کھانی ہے وہ بچے سے کیوں مانگ رہا ہے آپ اس باپ کو پوچھو بھائی آئس کریم کی دکان سامنے ہے ایک پاؤنڈ کی آئس کریم آتی ہے تو نے خود بچے کو دلایا اور پھر خود بچے کو کہہ رہا ہے کہ لاؤ ڈگرا منہ بھی تھوڑی آئس کریم آ کیوں مانگ رہا ہے آپ یہی کہیں گے کہ بھائی دراصل یہ باپ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں آئس کریم کی محبت زیادہ ہے یا اپنے باپ کی محبت زیادہ ہے اگر وہ بچہ فوراً اپنے ڈیڈ کو دے دے کہ ڈیڈ ہیو اٹ اپنے ابا کے ہاتھ میں آئس کریم دے دے وہ باپ کھا نہیں جائے گا کہ وہ آپ بھی دیتی تو وہ کھائی جاؤں ہوئے نہیں وہ باپ نہیں کھائے گا وہ باپ اتنا خوش ہو جائے گا اس کو واپس آئس کریم دے دے گا گلے سے لگا لے گا کہ میرا بچہ تو بڑا پیارا ہے اور اس کو کہے گا کہ کل آئیں گے تو کل پھر تجھے آئس کریم دلاؤں گا باپ خوش ہو جائے گا لیکن اگر اس باپ نے مانگا اور بچے نے کہا نہ آئس کریم ماری چھے وہ نہ تھی آپ پانا میں نہیں دوں گا تمہیں آئس کریم تو باپ سوچے گا کہ نہیں اس کو میرے سے زیادہ تو آئس کریم پسند ہے بالکل یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ہے ہے کہ مال اسی نے دیا اور وہی اب سوال کرتا منزل اللہ حسنا کون ہے جو مجھے دے گا اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ مال تو میں نے ہی دیا ہے لیکن اب اس کی گرپ میں ہے اس کے ہاتھ میں ہے اب دیکھو یہ مجھے ریٹرن کرتا یا نہیں کرتا جب بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے خدا کو پیار آ جاتا ہے کہ میں نے تجھ سے مانگا تو نے اپنا مال لٹا دیا جا میرے بندے اب میں تیرے مال میں اپنی برکتوں کو نازل کر دوں لیکن اگر وہ بندہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال اللہ ہی کے راستے میں نہ دے تو پھر اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور قرآن کریم نے جب وعید کو بیان کیا ایسی سخت وعیدیں ہے زکاة کے نہ دینے پر جب دینے پر اللہ اتنا دیتا ہے اور اتنا نوازتا ہے تو ظاہری باتیں کہ جو نہیں دے گا اور اللہ کے راستے میں دینے سے کرے گا اللہ تعالیٰ کی بڑی خطرناک وعید ہے بلکہ ایک آیت کریمہ جب اتری ہے اور زکاة کے نہ دینے پر وعید آئی ہے صحابہ شور ہو رہے تھے کاپ رہے تھے اتنے گھبرا گئے تھے صحابہ کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ڈر گئے تھے کہ یا اللہ اب ہمارا کیا ہوگا وہ آیت کریمہ اتری وَالَّذِينَ يَقْرِدُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهِ بها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ اتری ذرا ٹرانسلیشن سنو کتنی خطرناک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ڈونیشن نہیں دیتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَى بِنْ عَلِيمِ تو نبی ان کو کہہ دو کہ ان کو دردناک عذاب چکھایا جائے گا اور آگے اللہ فرماتے ہیں يَوْمَ يُحْمَ عَلِيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ کہ وہ سونا وہ چاندی جو تُو نے جمع کر کے رکھا ہے تیری جویلریز تیری اورنمنٹس ان سب کو اللہ جہنم کی آگ میں گرم کرے گا اسے جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد داغ دیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُمْ فور ہیڈ پر داغ دیا جائے گا پہلو پر داغ دیا جائے گا کمر پر داغ دیا جائے گا جسٹ امیجن اس گولڈ کو پگلا کر اس کا لکوڈ جب داغ دیا جائے گا اور فور ہیڈ پر اور اور پہلو پر اور پیٹ پر وہ گرم گرم سونے چاندی کو ڈالا جائے گا کتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور اللہ کہیں گے یہی ہے تیرا خزانہ جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا اب چک اس کا مزا جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا اور قرآن کریم کا انداز دیکھو پیشانی پر دا پہلو پر دا پشت پر دا اور اس کی وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ دیکھو جب کوئی مانگنے والا سائل آتا ہے نا اور وہ آپ بزنس میں ہو کام کر رہے ہو اور آ گیا کوئی چندے والا کہ بھائی دیکھو یہ فلاں مدرسہ ہے دے دو اب آپ کے یہاں کسٹمرز ہیں اور اس وقت کوئی آ جاتا ہے کوئی انسان کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یار کیا ایسے ٹائم پر تو اللہ کہیں گے بہت پیشانی پر بل چڑھتا تھا اسی پر تجھے داغ دیا جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں ہم راستے میں چل رہے ہیں کوئی فقیر آ کر دے دے بھائی اللہ کے نام پہ دے دے بھائی اللہ کے نام پہ تو وہ یہاں پر ہے تو ہم یہ کرتے اپنا منہ پھرا لیتے ہم منہ پھرا لیتے اس طرف ہو جاتے وہ ادھر مانگ رہا فیس ٹرن کر لیتے تو اللہ کہیں گے کہ تو فقیر کو اپنا پہلو بتایا کرتا تھا اپنا یہ سائیڈ کا حصہ بتایا کرتا تھا میں اسی کو داغوں گا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والا آیا آپ سے مانگ رہا ہے آپ آپ نے کہا کہاں یہ پریشان کرتا ہے پیٹ پھیر کر چلے گئے اللہ کہیں گے فقیروں کو پیٹ بتایا کرتا تھا تجھے تیری پیٹ پر بھی داغا جائے گا تو اس لیے فرمایا کہ پیشانی پر پہلو پر اور پیٹ پر داغا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعید بیان کی ہے لیکن دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اس مانگنے والے کے لیے اللہ بیان کر رہے کہ جو جنوین ہو کہ جو واقعیتاً مستحق ہے ورنہ میں نے کہا کہ آج کل تو فقر کے نام پہ اور بھیک مانگنے کے بھی بزنس چل رہے ہیں اس بنا پر ایسے کے لیے یہ نہیں ہے کوئی جنوین ریزن والا ہو آپ جانتے ہیں واقعیتاً یہ محتاج ہے پھر بھی کوئی پہلو نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا فَسُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُول کہ چک جو اس کو تم جمع کرتا تھا تو برحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے صحابہ کعب گئے بہت گبرا گئے اور کہنے لگے سونا تو ہمارے گھر میں بھی ہے تھوڑا بہت چاندی بھی ہمارے گھر میں ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ جو سونا چاندی اللہ کے راستے میں نہیں دے گا اس کو تو دردہ عذاب ہوگا جہنم میں داغا جائے گا کیا کریں گے ہم پھنس گئے ہم ہم تو سب جہنم میں جائیں گے گھبرائے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کام کرو میں حضور کے پاس جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کر آتا ہوں کہ اس آیت کریمہ کا منشا کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ گھبرا چکے ہیں ان آیات کی وجہ سے اس کا مطلب کیا ہے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے عمر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بھی سونا چاندی ہوگا اس کو اللہ عذاب دے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ سونا ہے چاندی ہے نصاب کو پہنچ گیا ہے زکاة فرض ہو گئی ہے اور زکاة کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اس سونے اور چاندی سے داگا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا لیکن عمر اگر کوئی ایسا ہے ہے کہ جو سونا چاندی ہے اس کی زکاة بھی نکالتا ہے غریبوں میں بھی باٹتا ہے تب تو اللہ تبارک و تعالی اس کے زکاة دینے پر جو مال بچا ہوا ہے اس مال کو طیب پاکیزہ اور برکت والا بنا دیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے زور سے کہا اللہ اکبر زور سے میں نے تکبیر کہے اور جا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنایا جب میں نے ان کو سنایا فرمایا تو سارے صحابہ خوش ہو گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو زکاة جب ادا نہ کی جائے تو اتنی سخت وعید ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں اور دونوں نے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنے تھے سونے کے بریسلٹ کنگن پہنے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا دونوں سے کیا تم دونوں نے ان سونے کے کنگنوں کی زکات دے دی ہے تو ان دونوں نے کہا نہیں ہم نے تو زکاة نہیں دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کی زکاة نہیں دی ہے تو یاد رکھنا کل اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس بنا پر اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے جو زکاة ہوئی ہے اگر زیادہ چلی گئی تو نقصان نہیں لیکن کم نہ ہو اس کا خیال کر کے جو اللہ نے ہمارے اوپر یہ عبادت فرض کی ہے ہم اللہ کے راستے میں زکاة زکاة دیتے رہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے اللہ اسے صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین اللہ مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین